اچھا یہ آج ہمیں شروع کرنا ہے تیسرا باب باب سگن تفاع جیسے تقبل قبول کرنا باب سگن تفاعل جیسے تقبل قبول کرنا تو یہ کیسے آئے گا تقبلا تکب متقبل و تقبلا بلو تقبل و تقبل مت متقبل الامر من تقبل ونہی ان لا تتقبل تو کیا آئے گا تقبلا يتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل الامر من تقبل من لا يتقبل یہ اس طریقے سے چلے گا اب اسی آگے اس کی اور جو اس کے نیچے آگے ہی مسادر لکھے ہوئے ہیں تبسم مسکرانا تبسم نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا تبسم تو یہ کیسے ہوگا تبسم یا تبسم و تبسم فا متبسم و تبسم یا تبسم و تبسم فا متبسم علام رومین و تبسم ون اللہ تبسم اچھا اب آئے گا اتفقہ میوا کھانا تفقہ یا تفقہ تفقہن فا متفقن و تفقہ یا تفقہ تفقہن فا متفقن علام رومین و تفقہ و اللہ تفقہ اچھا اتلبس دیر کرنا تلبس کیا ہوتا ہے دیر کرنا تو طلب بسا طلب بس طلب بسن قوم طلب بسن طلب بسا طلب بس طلب بسن قوم طلب بس علام المنو طلب بس میں طلب بس ویسے ہی التعجل جلدی کرنا تعجل ہے تعجل تعجل قوم تعجل و تعجل تعجل تعجل قوم تعجل الامر المنو تعجل میں جانا تعجل ٹھیک ہے تو اسی کی اب جو ہے گردانے تقبلا کی گردانے دیکھیے ذرا تقبلا تقبلا تقبلو تقبل تقبل تا تقبل نہ تقبل تا تقبل تما تقبل تم تقبل تی تما تقبل تم نہ تقبل تو تقبل نہ ٹھیک ہے اسی کی مجھول کیسے ہے کہ تو قبیلا تو قبیلا تو قبیلو تو قبیلا تو قبیلا تا تو قبیل نہ تو قبیل تما تو تم تو قبیل تما تو تم نہ تو تو تو نہ مظاہرے یتقبل یتقبلان یتقبلون یتقبل یتقبلان یتقبلنا تقبل یتقبلان یتقبلون یتقبلین یتقبلان یتقبلنا تقبل یتقبل مجهول کی سائے یتقبل یتقبلان یتقبلون یتقبل یتقبلان یتقبلنا تقبل یتقبلان یتقبلون یتقبلین یتقبلنا تقبل یتقبلنا یتقبل یتقبلون ایسے ہی نہیں ہے امر کیسے آئے گا اس میں دیکھیں تقبل کیا آئے آئے گا گا تقبل تقبل تقبل تقبل تقبلا تقبلا تقبلا تقبلو تقبلو تقبلت تقبلی تقبلنا تقبلنا تقبلنا تقبلن تقبلن تقبلن تقبلن تقبلن تقبلن تقبلان تقبلان خفیفہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں الامر مینو تتقبل بھی پڑھ سکتے ہیں تکبل ہے نا اس کو تتقبل بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے عین میں قانون میں پڑھیں گے کہ جی دو تائیں جمع ہو گئیں تو ایک تا کو ختم کر دیا تو اصل میں جو قاعدہ لگے گا نا جو قاعدہ جو ہے اگر آپ قاعدہ دیکھیں جو ہم نے امر بنانے قاعدہ تھا اس اس قاعدے کے روح سے یہ کیا آئے گا الامر مینو تتقبل الامرو تت تتقبل تتقبل تتقبل تتقبل تقبلی تقبلا تقبلنا اور اس طرح یہ باقی گردانے بھی اب کی چلیں گے اس میں فائل آئے گا متقبل متقبلان متقبلون متقبلتن متقبلتان متقبلاتن تو یہ گردانے ہیں اب اپنے یاد کر لیں ان شاء اللہ امید ہے کہ یاد کریں گے بس پھر آج اتنے ہی کر لیتے ہیں اور ایک سے سنائیں ٹھیک کوئی بات چلیے پھر السلام علیکم السلام علیکم